اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندھ ہے پیش ہوں گے بے شک تم ہمارے پاس ویسی ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہر گز تمہارے لیے کوئی ودا کا وقت نہ رکھیں گے